آزر نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیرتے ہو اگر تم اس کام سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور رجم کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ